جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا آپ ماہ شابان کے اور خصوصی اہتمام کے ساتھ سوموار اور جمعرات کے روزے رکھتے تھے حدیث نمبر انتالیس سو بہتر مسند احمد